حضرت حیاج بن عمران سے مروی ہے کہتے ہیں کہ میرے والد عمران کا غلام بھاگ گیا تو اس نے اللہ قسم کھائی کہ اگر وہ میرے ہاتھ آ گیا تو اس اس کا ہاتھ ڈالوں گا نے مجھے یعنی حیاج کو بھیجا کہ یہ مسئلہ پوچھوں تو میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صدقہ دینے کی ترغیب دیا کرتے تھے اور مقتول کا مسئلہ کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے میں پھر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور ان سے بھی دریافت کیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صدقہ دینے کی ترغیب دیا کرتے تھے اور مقتول کا مسئلہ کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار چھ سو سڑسٹھ